ہمارے منہ سے نکلنے والی آواز آواز الفاظ کا روپ جانتی ہم ایک چیزیں سوچتے ہیں ہمیں یہ بات کرنی کے لیے ہمارے پیپروں سے ہوا نکلتی ہے ہم ایک مخصوص حرکت کے ساتھ اس ہوا کو ان اخبار کا روپ دے دیتے ہیں جو میں میں کے ہو آگے جو مختلف زبانوں زبان انگریزی میں عربی میں ملے باری میں پشتوں میں پنجابی میں جو بھی آپ کے ذہن میں ہے جو آپ نے وہاں پلان کیا ہے جس زبان میں یہاں سوچا اسی زبان میں یہاں سوچا آپ کے ووٹروں کی حرکت کو ان الفاظ کا دے دے اس کا نام ہے اسی لیے کہا کہ اگر کلما اندر نہیں ہے باہر سے قول آپ نے کہہ دیا تو یہ اس کا نام پہلے اندر سوچو اس پہ یقین رکھو اور الفاظ کا ہو اطرام بل و تشریف بل دل پہ لکھا ہو زبان اس کو باہر پڑ اگر تو تعلیم پیپر اور ایک آدمی کسی کو کہتا ہے کہ جی آپ کا کھاتا ہے اور خالی پیپر کو پڑھتا رہتا ہے اور اپنی طرف سے باتیں پڑھتا ہے تو یہ دھوکا ہو گیا کہ نہیں اندر دل کو رہا ہے لکھا وہ نہیں لایا منہ سے کہہ رہا ہے تو کوئی کاغذ کو پڑھ رہا ہے دھوپ کہہ رہا ہے نام لکھا اب ہم ہر دفعہ کوئی نہ کوئی بات کرتے رہتے وقت سے انکار کرتا رہتا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ باتوں میں اس سے بڑھ کر بہترین بات اس کی ہو سکتی ہے کہ جس کی بات اللہ کی طرف دعوت پر مبنی اللہ کی طرف دعوت ومن آسم قولن اس سے بڑھ کر کس کا قول بہترین ہو سکتا ہے مہمان جا اللہ جو اللہ کی طرف گاہ ہوتے وہ میرا سال ہے اور اس کا عمل اس کی اس دعوت کی تصدیق کرنا تقدیم کرنا اس بات کے مطابق ہو جو اس کے منہ سے نکل رہی اور عمل کا کم نہیں دونوں ایک دوسرے کی تصدیق کر رہے ہیں اس کا اثر بھی ہوتا ہے آپ ایسے مختلف مشہور لوگوں کو مختلف مصنوعات والے پیسے دے کر اس پر آمادہ کرتے ہیں کہ جی آپ پیپسی والی بنیاد پہنے آپ ہمارے مونوگرام والے یونیفارم پہنے لیے تاکہ لوگوں کو عمل سے بھی پتا چل جائے کہ یہ بندہ ہمارے پروڈکٹس کو پسند کرتا ہے جتنا مشہور بندہ ہے اتنا ہی ہے مشہور پروڈکٹ کو اس کا انتخاب اس کا چارج جتنا وہ خود سپر اسٹار ہے اسی طرح اس کا سپر چارج بھی ہے قرآن بھی چال اس کرنے کے ساتھ کیا کرنی چاہیے گاڑی کے میٹر کی سوئی بتا رہی ہو کہ ایک سو بیس پہ جا رہے اور ٹائر جب ساٹھ پہ جا رہا ہو آپ تو جھوٹ ہو گیا کتنے ہو میٹر خراب ہے نا تو گڑبڑ عباد الرحمان رحمان کے بندوں کی چال بھی یہ بتاتی ہے کہ یہ رحمان کے بندوں ان کا قول بھی بتاتا ہے ان کا فیل بھی بتاتا ہے قول اور فیل کا تضاد ہے اللہ کے یہاں محبوب نہیں پسندیدہ نہیں یا پورو نا تفعلون اے ایمان والو بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں صلاح مہاراجا اللہ کے نزدیک یہ بڑی بیداری کی بات کہ تم وہ بات کہو جو تم کرتے نہیں اور عمل دعا اللہ وہ کون سے بھی اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہا ہو اس کا عمل بھی لوگوں کو اللہ کی دعوت نہ تو اس کا عمل متنفر کر رہا جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز میں کھڑے ہو تو فرشتے چن کیا اللہ کا ذکر ان کی خوراک تمہارا اللہ کی کلام پڑھنا ان کو کھینچتا ہے وہ تمہارے کلوز ہونا چاہتے یا کر کے تمہارے منہ پر اپنا منہ رکھ دیتے جا اللہ کے کلام کے اندر سے ہوتے اللہ کی کلام کو پھینک دیا تمہارے منہ کی بدبو ان کو بگا دی انہیں ادیت یاد رکھو جس چیز کے انسان کو ادیت ہوتی ہے اس کے فرشتوں کو دیتی ہے تو بندے کا کون لوگوں کو بلا رہا اس کا عمل متنفر کر رہا یہ کہ لوگ دیش کا فیصلہ کریں جائیں بازار کے اندر تو ہر دکان والا یہ کہتا ہے کہ یہ سامان آپ کو کہیں مارکیٹ میں اور نہیں ملے گا جو میری دکان یہ اصلی والا آپ کا کام کیا چیک کریں اصلی والا ہے آپ دنیا کے دکاندار ہیں سیلس مین ہیں آپ کہتے ہیں ہمارا دین ایسا دین کہیں تمہیں نہیں ملے ایسے اخلاقیات کا حامل ایسی کیس والا اور آپ کو کوئی دن نہیں ملے انسانی نفسیات کے اتنے اندر اتنا جیب اور کوئی مدد نہیں ملے گا یہ ہمارا دعوت ہے لیکن اگلے تو عمل چیک کرتے ہیں تین چیک چلنے والی ہے یا نہیں ایک اس کا دعویٰ کا دکاندار کا اور ایک ان لوگوں کا آگے سے کا جواب ہوتا ہے چیک اب جب وہ عمل کو چیک کریں بندے کا عمل اس کے مطابق نہ ہو جو بات اس نے کی شرمندگی کی بات ہے وہ کہتے جب ہاں نہیں کر رہا ہے چیک چلا پاکستان نہیں کر رہا ہے اب کیا اس کی گاڑی ناپ تک لمبی ہو کیا اس کے ماتھے پہ محراب ہو آپ اسے شرمندہ کریں گے کہ نہیں بلکہ جتنا زیادہ اس کی شکل حیثیت ایک آدمی والے لوگ اتنا زیادہ آپ کو بدنام کریں خیال جو بات کرے اس کا عمل تصدیق اگر ہم اس کے خلاف ہیں تو لوگوں کو متنفر ہونے کا حق حاصل ہے اور اتمام حجت نہیں ہوا اتمام حجت اسی وقت ہوگا جب اس دائی کا قول اور عمل ایک جیسے ہوں گے پھر اگر وہ بندہ ریجیکٹ کرتا ہے تو اللہ کے یہاں جواب دے پھر بندے کا عمل بندے کو متنفر کر رہا ہے لوگ کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ ہاتھی کا ایک خاتون ہے وہ بڑی نیک فرائض کا بھی اہتمام کرتی ہیں اور نوافت فرضی روزے بھی رکھتی ہیں نوازت کے روزے بھی رکھتی ہیں فرضی نماز بھی پڑھتی ہیں نماز کے نوافل بھی پڑھتی ہیں لیکن اس کے پڑوسی اس سے بڑے تنگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ فرمایا نار جہنم اس کی وجہ کیا اس کا جو سوسائٹی کے اندر عمل سوسائٹی کی حیثیت کیا ہے یہ گاڈ یہ اللہ کے گواہ ہیں جس کو یہ جھوٹا کہتے ہیں وہ جھوٹا ہے جس کو یہ سچا کہتے ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھنے جنازہ گزرا ہے لوگوں کا بڑی نیک رو اس کو زمین بھی روئے گی یہ نبی آدمی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجہ بات پھر کچھ عرصے کے بعد کوئی اور جنازہ گزرا تو ہوگا کہ کسی نے کہا کہ زمین نے سکھ کا سانس لیا ہوگا زمین کا بوجھ یہ نبی آپ نے فرمایا واجہ بات صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی ایک جنازہ گزرا تھا آپ نے یہ الفاظ کہے تھے پھر آپ نے یہ الفاظ آپ نے فرمایا عام تم سہادا اور تم زمین پر اللہ کے گواہ جس کو تم جنتی کیا دیتے ہو پروردگار اس کو جنتی ہونے دیتے پہلے شخص کی دعائیں لوگوں نے دی تھی جنتی آدمی ہے میں نے کہا تھا واجہ بات اس لیے کہ اللہ نے بتا دیا تو واجب ہو گئی جنت اور اللہ کہتا ہے بتو اس بندے کے ہاتھ میں میں نے تمہاری گواہی قبول کر لی جو تم جانتے گواہی اسی معاملے میں دے سکتا ہے جو جانتا ہے جو نہیں جانتا اس کا وہ نہیں جن امان کو تم اس کے جانتے ہو ان کی بنیاد پر تم نے گواہی جی کے لیے بندہ جانا چاہیے میں تمہاری گواہی قبول کر کے بندے کو جنت دیتا ہوں اور اس کے جن مال کا تمہیں پتا نہیں ہے تو ڈسکلوز بھی نہیں کروں نہیں بتاؤں گا انہیں میں سنبھال تاکہ تم شرمندہ نہ ہو دوسرے آدمی کے بارے میں ان گواہ جی کہ جی جہنمی آدمی آپ نے بنایا ہوا جب اللہ نے بتا دیا اس پر آپ واجب ہو کیوں بندوں کی گواہی کو ہے تمہارے ایمان کے گواہ تمہارے پڑوس جو شخص اپنی شر سے اپنے پڑوسی کو امن نہیں دیتا اللہ کی قسم مومن چاہے وہ نماز پڑھتا ہے چاہے وہ حاج کرتا ہے چاہے وہ دے رکھتا ہے یا دین کے بھی رکھتا ہے رمضان کے بھی رکھتا ہے پڑوسی تنگ ہے تو اللہ کا رسول قسم کھا کے کہہ رہا ہے مومن نہیں مومن کا مطلب ہے امن دینے والا پیس گیور اور جس کے پڑوسی کو پیس نہیں ملا وہ کینیا میں جا کے پیس دے گا اصول تو یہ ہے کہ جو آگ سے قریب چیز ہوتی ہے وہ زیادہ گرم ہوتی ہے جو برف کے قریب چیز ہوتی ہے وہ زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے اگر تیرے اندر امن تھا تو سب سے زیادہ پڑوسی کو ملنا چاہیے نزدیک ہو تیرے کلوز اور اگر اس کو نہیں ملا تو پھر سارا کچھ مصنوعی دکھاوے ہمارا آج کا ڈائل جمع یہ ہے کہ ہمارے اور یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہمارے اندر ڈائی کوئی نہیں دعوت دینے والا کوئی نہیں بہت سارے چپا چپا مسجدیں ہم نے بنا دی چار چار آدمی بیٹھے ہوئے جمعہ پڑھا رہے جمعے کا جو مطلب تھا جمع کرنے والا اور مسجد ہوتی تھی جامع ختم ہو گئے اب ہر معاملے کی مسجد وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے مرضی کا جو ہے وہ جس طرح پرفیوم کی دکانیں کھلی اس طرح مساجد وہاں جو ملی ہو لٹریچر اتنا ہو گیا ہر بندہ عالم ہے آپ کوئی بھی بات کریں اس آدمی کے لیے صحیح بات ہوتی جان اصل مسئلہ یہ ہے کہ دعوت سے کیری کرتا ہوا وہ عمل کوئی نہیں ہمارے ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کسی کو ہم سے تکلیف ہو رہی ہے کسی کا ہاتھ ہم نے مارا ہم وہ قوم ہے جس کو کہا گیا ہے کہ اپنے تیر کو بازاروں میں جب چلو تو اپنے تیر کو لوگ کی طرف سے پکڑ لو مبادلہ کسی کو چلتے ہوئے لگ نو نکلی ہوئی رش ہے گزر ہے وہ ٹیڑھا ہو گیا کسی کو بھی لگ ہاں وہ کم لیکن جان کی کیسی ہے جو ہمارے یہاں وہ آپ کو پتا ہے نا تراویش کون سے پڑھ سکتے ہیں جی کے معاملہ اصل جو مسئلہ یہ ہے کہ ممنڈا اللہ والی بات تو ہے جس کو پوچھو وہ داری اللہ لیکن وہاں میرا سال ہے اس صالح سے مراد ہم یہ دیتے کہ دخل پڑھتا ہو پرائز پڑھتا ہو جگہ دیتا ہو سوشل بہیویئر ہمارے یہاں صالحات میں داخل نہیں حالانکہ صالحات کا جو اہم جز ہے وہ سوچیں لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے تین چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ اپنے بارے میں کیا سوچتے دوسری لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور تیسری اللہ آپ کے بارے میں کیا سوچتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے اللہ کبیرا اے اللہ مجھے میری نگاہوں میں چھوٹا رکھنا لوگوں کی نگاہوں میں بڑا کر اگر بات الٹی ہو جائے کہ اپنی نگاہوں میں بڑا فن حال ہو جائے بڑا جیب جنت جنت کی ماسٹر کی اپنی جیب میں لوگوں کی نظروں میں دلیل ہوا خیر کا کلمہ اس کے حق میں کہیں سمجھ اللہ مجانی کی آئینی سلیمت میں کیا بھی اپنے اوپر نظر ڈالوں تو میں کچھ بھی نظر نہ ہوں اپنے چھوٹا نظر باقی سارے مجھے اپنے سے بڑے نظر آئے سلیمت سے مراد کیا دوسروں کے مقابلے میں وسیع آئے انہیں نہ کبھی لوگ مجھے بڑا لوگوں کی میں مجھے بڑا کر دے اپنی میں مجھے چھوٹا کر دے کہ نہیں سکمت نہیں آدمی ہم لوگ اس چیز کو سارے ہاتھ میں سمجھتے ہمیں پتا ہے کہ وہ جو سامنے آدمی کھڑا ہے وہ اس انتظار میں ہے کہ ہماری گاڑی گزر جائے تو وہ روڈ کراس کرے چاہے اس نے نماز پڑھنے جانا ہے جماعت نکل رہی ہے اور میں نے اس سے پہلا جو کام ہے اس سے اندر جانا مطلب میں انڈیکیٹر نہیں لگاؤں گا تو اس کے بات کو پتا رہا ہے کہ میں نے پہلے اندر جانا ہے وہ تو میرا انتظار ہے تکلیف ہوتی ہے تو اس کو ہوتی ہے انتظار کر رہا تو وہ کر میں نے دوسرے زمانے کے دن تعلیم کر اسی طریقے سے جہاں جگہ بندی میں نے کوشش ہے کہ میں لے کر جاؤں باقی چاہے کسی نے اپنا بیمار بچہ گاڑی میں ڈالا ہوا وہ پیچھے ہے معاملہ کا بہت زیادہ جترا جانتے سوسائٹی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہمارا سالر ہم جس چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں ہم خود بھی ادھر جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے وہاں میرا سال ہے وہ تیسری چیز جو نہیں ملا نانی سے مسلم اور اپنے آپ کو عام مسلمانوں میں سے سمجھے اپنے آپ کو کامن مسلم جس طرح لوگوں کے اندر برادریاں اور کاسٹ سسٹم ہے چودھری ہے ملک فلاں یہ کمی ہے اسی طریقے سے عبادت گزاروں کے اندر بھی ایک کلاس پیدا ہو جاتی ہے اور یہ بہترین کلاس ہوتی اللہ کی نگاہوں میں ان کی بھوکت مچھر کے سر کے برابر نہیں ہے یہ دین کے اندر اپر کلاس پریویج کلاس لوگوں کو عام لوگوں کو حقیقت اور اپنے آپ کو اور یہی مسئلہ ہے کہ ایک دینی جماعت نہیں بنتی اس لیے جس چیزوں پہ آٹھ کو پتہ چلتا وہی سرکار تو کتنوں کو امید بنائے گا آدمی امید تو ہے کون کلبی سے میں علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں کہ سب سے بدترین تکبر عبادت کا تکبر دولت کا نشا اتر جاتا ہے تکبر ٹوٹ جاتا ہے جوانی چار دن کی ہوتی ہے پھر تکبر ٹوٹ جاتا ہے لیکن عبادت کا تکبر نہیں جاتا جب تک فرشتہ کے ساتھی پہ بیٹھنے بندہ یہ سمجھتا رہتا میں اتنے بخشواؤں گا میں اتنے بخشواؤں گا فلاں کا کیا بنے گا فلاں کا کیا بندہ نیک بھی ہو اور اللہ تعالیٰ اسے نیکی کے تکبر سے بچا لے یہ بھی بڑی بات ہے وقال میں مسلمان ہوں میں سے جیسے آپ مسلمان ہو ویسا میں ان سے بڑھ کر گنا کر اور لوگوں کو حوصلہ دے لوگ آتے ہیں یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا جیسے کوئی آدمی آتے کہ مجھے غلام بیماری میں تو بچ ہی نہیں سکتا اور تو بندہ گیا کہ مجھے بھی اتنی ماری مجھے بھی لگی ہمارے سامنے ہٹا کرتا تھا مجھے فلا فل بھی رہی ہے بندہ آتا جی میں تو مر گیا میرے تو کوئی بچت کے امکانات کو میں بڑا گناہ گار نہیں بھائی صاحب ہم تم سے بڑے گناہ گار جنہیں تم سمجھ کے آئے ہو نا کہ یہ تمہاری سفارش کریں گے واسطہ بنیں گے تمہارا یہ جو تمہارے سامنے بیٹھا ہے یہ تم سے بڑا بنا تھا اگر اللہ مجھے شفا دے سکتا ہے مجھے اس پہ ڈال سکتا ہے جن جگہوں پہ تم جا کے رو رہے ہو ان جگہوں کی تو اس ہم نے سنی لوگ کہتا جس اسکول میں تم پڑھے وہ اسکول ہم نے بنایا لیکن اگر مجھے شفا ہو سکتی ہے تو میرا رب بڑا کرنا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو والدین سے وراثت میں ملتے نبوت میں نہ اتنا میٹھا گوٹ ڈالو تو اس کا مقصد گناہوں پہ کسی کو زور چلانا نہیں ہوتا انکریج کرنا نہیں ہوتا کہ آپ گناہ کرتے ہو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے مل سکتی ہے بہت اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بدترین شخص میری امت میں وہ ہے جو بندوں کو اللہ سے مایوس کر ایک بندہ ڈاکٹر اللہ میں بیٹھا ہوا ہے روتا ہے کہتا ہے اللہ یہ جتنے رو رہے ہیں نا یہ ثواب کر رہے رو رہے ہیں اور یہ حسین سے چنتے ہوئے ہیں نظام رحمت کے نیچے کھڑے ہیں یہ سارے مصنوعی گار ہیں جھوٹے آنکھ میں میں گار کو کہتے میں یہ بندے کا ہو جائے کہ مالک تو میں ہوں کہتے آدمی اسپتال جاتا تو کوشش یہ کرتا کہ ڈاکٹر صاحب سے پہلے اس کو منہ ویسے لٹکا لیتا تاکہ پتا چلے کہ جان جانے کی اور اگر تو زیادہ شور کر دیا تو پہلے اسے لے لیں رب کے سامنے چلا جاؤ کہ سیریس کنڈیشن تمہاری آرام نے آپ نہ رکھا جا کے پتہ سب سے بڑا گناگار میں سب سے بڑا گناگار میں اس کو اپنا ویرت بنا لیں مراقبہ کرے نا جب بھی کسی کی فائل کھولے تو اپنی فائل سامنے آئے یہ کی آپ دال نظر آ کے دھونے کی کوشش کرو میں عام مسلمانوں میں اس کے اندر کوئی شیڈول کلاس نہیں کوئی کلاس نہیں کوئی اپر کلاس نہیں شیخ کی نماز پڑھتا ہے دوستی کی نماز مزدور بھرا ہوا لسرا ہوا تقسیم سے آتا ہے پسینے سے کپڑے بھی وہ بھی آگے رکھتا ہے نہیں ملا مجھ سے مل آگے جو دعوت کا ہے کیونکہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ آپ کا عمل بھی ویسا ہی ہو اگر گاڑی کی حالت یہ ہو کہ پارٹی ٹوٹی ہوئی ہے لائٹ کوئی سلامت نہیں ہے شیشے ٹوٹے ہوئے ہیں چڑیاں کو بیٹھے جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی ہے لٹک رہی ہیں اور بتا کر کہ یہ مردان سے لاہور جانے والی کوچ ہے اور نان صاف ہے مان حالت بھی یہ بتایا کہ یہ واقعہ اپنے لمبے روٹ پہ جا سکتی ہے اور نان نکال پھر وہ اسلام لگا کرا جاتا بلکہ بعض دفعہ نئی گاڑی اور تو وہ گجرخان والی بھی ہو تو اسلام مار کے لاہور والی سمجھ کے بندہ بیٹھ پپو گاڑی ہے لاہور ہی جا رہی ہوگی امن تیرا یہ بتایا کہ تم جنت جا رہا ہے اور بندے تیرے ساتھ لگ دعوت تو دے رہا ہے جنت لائٹنگ تیری تیری کام صحیح نہیں کرتی سارا دن مارکیٹ میں ڈھونڈتی ہیں ڈھونڈتی ہے تو دیکھنے کی چیز نہیں کام کے لیے ٹھیک کام نہیں کرتے جب تک کلاسیکل میوزک نہ سنے نیند نہیں آتی گاڑی پہلے سے نہیں ہے بات بعد میں کرنی ہے کون جائے گا ایسے آدمی کے ساتھ تو آدمی دوست آپ نہیں کر سکتے نمبر روپ کے لے کے جانا کیونکہ دعوت عمل کا تقاضا کرتی ہے اور یہ سب سے مشکل ہے دادا ہم یہ چاہتے ہیں کہ دعوت کی بجائے اگر لوگ ڈنڈے سے سیدھے ہو جائیں انہیں یعنی جو کم بھی نہ پھیلنا ہمیں اسکول کے نیچے سے گزرنا ہی نہ حکومت ہمیں مل جائے ہم دعوت سے لوگوں کو دین کی طرف کیوں بولا ڈنڈے سے روزہ رکھنا ہے تم ڈنڈے سے کام کام تم ڈنڈے سے بس ڈنڈا جائے اٹھانوے فیصد لوگ وہ ہیں جو دعوت کے مسلمانی دعوت کے ٹھیک ہو سکتے ہیں دو پرسینٹ کے لیے ڈنڈا چاہیے ہم چاہتے سو فیصد ڈنڈے آپ کو پتا ہے دال کے اندر دو چار ہی رکو ہوتے ہیں جس کے لیے چلنی چاہیے ہوتی ہے ان دو چار گروپوں کے لیے وہ سارا پروسیس عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ علمنا ایمان ثم علمنا القرآن پہلے ہمیں ماننے کی ڈرل کروائی گئی ہے مشق کروائی گئی ہے ایکسرسائز کروائی گئی ہے پھر ہمیں حکم دیے گئے اور پھر آتے گئے مانے جاتے رہے آتے گئے مانے جاتے رہے پہلے لوگوں کو تیار کیا نبی کی پہلے چھٹی ہے مکی سورتیں کیا ایمان دلا قیامت آئے القاعدہ کے بعد آیا ادا جو دلا دلا تو دکھا رہا تمہیں ایک دن کا سامنا کرنا حساب کتاب رات کے سامنے جو آپ گئی کرنی تم اس کے بندے ہو وہ تمہارا آتا ہے جب ایک چیز بیٹھ گئی تو ہمارا آتا ہم اس کے بندے سے انتظار شروع ہو گیا کہ آپ کا کیا حکم دے اب آپ کا حکم دے رہا ہے بڑا آگے مانا جائے ہم نے اپنے آپ کو بندے کے طور پر اور اللہ کو آقا کے طور پر اسٹیبلش نہیں کیا ابھی پروگرامنگ ہی نہیں ہوئی ہمارے اندر تو کہاں کام لیں سب سے مشکل مرحلہ وہ ہوتا ہے کہ چار بندے کسی کے ساتھ جاتے ہیں کے بعد اس کو اپنا آپ سنبھالنا اور صحیح تجزیہ کرنا بڑا مشکل پھر وہ یہ سمجھتا کہ یہ میں کرنا کے ٹوٹ تھوڑوں سے کلیئر کر تو میں بہت کا قبضہ کرتا لوگوں کے غلط ایمان اندازہ لگا کے لوگوں کے ایمان کو ٹھیک طریقے سے نہ توڑنا اور ان سے وہ تقاضا کرنا جس کو کا ایمان پورا نہیں کرتا گاڑی پہ وہ لوڈ ڈالنا جس کے لیے اس کے پیسے ابھی بنے نہیں ایکسیڈنٹ کس وجہ سے ناکام ہو سید اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ سید احمد بریلوی شہید رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے مسلمانوں پر اللہ کا قانون نافذ کیا بس حد کے اندر اسلام نافذ کر انہوں نے لوگوں کے ایمان کو ٹھیک طریقے سے ناپا نہیں تولا نہیں دوز زیادہ ہو گئی لوگ خدا پورے لشکر کو انہوں نے زیادہ ملا کے خلاف خلاف خلاف اور خود وہ سکھوں سے لڑتے ہوئے تو لشکروں کا مسلمانوں نے مارا عوام کے ایمان کا اندازہ نہ کرنا اور یہ کہنا کہ وہ ہم زبردستی لوگوں کو زبردستی نہیں آتی اللہ تعالیٰ نے جو بھی قانون بنایا آپ ہمیں بنا وقت اللہ ہم کر اس اللہ کا تقوا اختیار کرو جس کے سامنے کٹے تھے وہ تب اللہ اللہ اس اللہ کا تقوا اختیار کرو جس سے تمہارا ایمان وہ میت کا چل ہے جانا ہوں کی بنیاد خطے اسلامی قانون کی اثاث پولیس نہیں ہے پولیس کا ادارہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور کے اندر آ کر بنایا گیا پہلے پولیس کوئی نہیں پولیس کا ادارہ اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام کا تعلق ہے سے اندر وہ ریسیور ہے تو اسٹیشن پکڑے نہیں جو سیکھے کسی آدمی کے گھر پہ پی ٹی وی نہیں آ رہا بھائی چھوٹے کو بلا کے لائے ڈنڈا مارو ٹی وی کو آ جائے گا اسلام کا تعلق بندوں کے دل پہ عوام سے محنت کرنا ان کے ایمان کو بنانا نیکی اور بدی کو ان کے ذہن کے اندر اسٹیبلش کرنا کہ نیکی کیا ہے کیا اس گنا کی حجم کیا ہے اٹھانوے سے تک تو اسلام وہ ہے اس کے لیے ڈرنے کی ضرورت ہی ہمارے ملک کے اندر کبھی ایسا ہوا ہے کہ کس نے پردہ کیا اور حکومت نے کروا دیا کوئی بتا سے کہہ سکتا میری بیوی نے پردہ کیا تھا ہمارے گھر پولیس نے چھاپا ہمارا پردہ کروا دیا بولا کل پردہ کر دیں ایک سال میں پچیس ہزار عورتوں کو ترکی میں اسکارف کی وجہ سے مختلف اداروں سے نکالا گیا اب بیوی میری نہیں کرتی میں نہیں کرواتا میں کہتا ہوں ڈنڈا مجھے اگر مل جائے تو میں سات کروڑ جو آدمی ہیں ان کی بیویوں کو پتہ کرا اپنی کو میں نہیں کرواتا جہاں کو میں ڈنڈا ملا ہوا ہے کہا نا بات کو ہونا یہاں سے نہیں کراتا اصل چیز ہے تو لوگوں پر محنت ہو لوگوں کا ایمان بنایا جائے سارے لوگ اس طرف لگ ایک چیز کو دیکھیں کہ بھائی یہ کمی ہے تو سارے اس طرف لگے لوگوں کا ایمان تو نہیں ہمیں نظر ہمیں نظر آتا ہے پھر بھی ہم کوشش کرتے ہیں کسی سے ڈالیں پھر جب جان کرائم کر جائے گا تو کیا ہو ایک مولو صاحب دھمکی دیتے ہیں کہ جی آپ فوراً اسلام کو نابد کر دیں ورنہ میں تین لاکھ بندہ لے کے آ رہا ہوں اچھا جی آپ تین لاکھ لے کے آئے آپ کا رستہ کوئی بھی پینٹ شرٹ والا نہیں ہوگا جی بسم اللہ صاحب پندرہ لاکھ لے کے آ رہے تھے میرے مقابلے نورانی صاحب سے دو لاکھ چلے اور مزرحمان صاحب وہ کہاں جائیں دینی حلقوں میں جتنا اختلاف ہے کہیں اور نہیں جو اس کے اندر رہتے ہیں انہیں معلوم ہے اور وہ اس تصور سے کام کام جاتے ہیں کہ جس دن ایک مولوی حکومت میں آ گیا اس دن کیا ہو یہ ایک دوسرے کے نکاحوں کو نہیں مانے غیر جن ہنسیوں کو مشرق کر مقابلہ شروع ہوتا ہے کہ محمدی جی کی ملاقات ایک ہنسی سے ہو گئی جس یعنی کا نبی محمد ہے اس کا نبی محمد نکا ہے کتاب لکھی جا رہی چاہتے سوچے کہ ایک محمدی جی کی ملاقات ایک ہنسی سے ہو گئی وہ کہتے ہیں کہ پڑھائی ہوئے نکاح نکاح نہیں ان کے کیے ہوئے ذریعے حرام ہیں باہر شریعت میں خطبہ لکھا ہوا ہے رضا خان صاحب کہ یہودی کا پڑھایا وہ نکاح نکاح ہے وہ ہاتھی کا پڑھایا وہ نکاح نکاح نہیں ہے بنا اور یہ بڑے خلوص کے ساتھ آئیں گے ایک دوسرے کو شہید کرنے کے لیے ان میں سے کوئی ایک بھی آ گیا تو دوسرا زبانی مخالفت نہیں کرے گا آپ غیر مقلدین کے پاس طیبہ ہے اور اہل سنت وال جماعت کے پاس طالبان اور جیش محمد ہے اور اصلہ بڑا جدید ہے مسلمانوں کے پیسے سے خریدا ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرہ سال محنت کروائی ہاتھ کو قابو میں کروانے جب میں تین زمان پکڑا ہوں کمان پکڑانے سے پہلے تلوار پکڑانے سے پہلے تیرہ سال مار کروائی خود دیا انڈیا آپ باندھ لے آپ کو اندازہ ہوا کہ رزوا بلال کے ساتھ جو کرتے تھے حضور اجازت دے دیتے تو اس کی نام نہ چھوڑتے وہ ایک بتا بھی نہیں شہید کر سکتے تھے وہ کیوں بتا کر رہے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کے تشدد کے جواب میں سفر مار دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پکے سے نکال دیا میں تم نہیں برداشت کر سکتے چلے جاؤ جب اللہ دے گا پھر آئے تلوار پکڑانے کے لیے ہاتھوں کو اتنا کنٹرول میں کیا ہے کہ بندہ سامنے آیا تلوار ہوئی ہے بندہ کرنا پڑتا تلوار اکثر علی سینے پہ بیٹھا ہوا ہے اور جب ابھی جھوک دیتا علی کو غصہ آتا ہے علی نیچے اتراتا میں نے غصے میں مار دیا تو لوگوں کو تو نظر آئے گا کہ اللہ کی خاطر بندے کو مارا مگر مجھے پتا میں نے غصے میں مارا کہ میرے اوپر جھوکا تھا یہ میرے اوپر ٹوٹ کا بدلا ہو گیا پہلے ایمان اتنا بناؤ ہم نے کیا تمہیں بندوقے تو دے دیے بندے مار مار کے ان کو وہ جیل ہاؤس جانچ ہوتا ہے پہلے ڈاکٹر کو کرواتے ہیں بھیڑ میں بھیجنے سے پہلے ڈاکٹر دل پکا ہو جائے بندے میں جیت کے اس کا پہلے تو مردے جیت گیا نا تو بندے جیتے بعد بھیڑ میں بھیجتے ہیں ان کا ہاؤس جانچ بھی ہو گیا ہوا ہے جس کو پوچھے دس پندرہ مار کے آیا انسانی خون کی کوئی ہاتھ نہیں جانتے گا اس کا اور ادھر والا بھی شہید ہوگا ادھر والا بھی شہید ہوگا اس لیے کہ میں سے ہر ایک اپنے آپ کو اسلام کہتا ہے دوسرے کے اسلام نہیں اس دن سے ڈر لگتا ہے جس دن مولویوں کے گروپوں میں سے کوئی ایک گروپ آج اسلام آباد پر قابل ہوگا دوسرا گروپ قبضہ کروانے کے لیے چل قیامت ہو ملک شمالیہ بن گئے آپ نے تو چھتیس لاکھ افغانوں کو بنا دی تھی آپ کو اللہ کی قسم کو بنا دی انارکی پھیل گئے ہر آشائی تم ان طور تم انکش سے دکھلا تم جاتے ہو کہ اس بوجھے کریکٹر کے ساتھ تمہیں بلی بنا دیا جائے حکمران بنا دیا جائے تم زمین میں تو ساتھ پھیلا پہلے کردار کو مکے والی چکی سے گزرو تمہارے میرے کام کی بات ہو کون سا اسلام نافذ کرو گے کون سا چاہتے ہو مریشے والا چاہتے ہو منارا شریف والا چاہتے ہو مادر ٹاؤن والا چاہتے ہو منصورے والا چاہتے ہو کون سا چاہیے کم سال کا کٹ پہلے ایک پر متفق ہو جاؤ سارے ایک ہو جاؤ کلیئر چاہیے نا تمہیں تو پارٹی کو الگ بنا جو پہلے آپس میں تاثر اپنا تو امیر بناؤ چودہ کروڑ کے امیروں کو امید پڑھنے چلے ہو پہلے اپنا تو کوئی امیر بناؤ اپنے اندر کوئی کہا پیدا کرو کچھ پوائنٹ جن کے اکٹھے ہو جاؤ دوسرے کو کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہو حکومت سے تم ختم کر اس بے کو مزارا کرو گھر کرو ماسک کو روڈ پہ دیکھا فہاشی پہ تو کسی کا قرار نہیں ہو بند کرو تین ماترا کرو بند کرو چلیے عدالت موجود ہے لکھ اٹھانوے فیصد اسلام فری کورڈ ایریا صرف دو پرسینٹ حکومت کے کرنے کا کام دو پرسینٹ اٹھانوے فیصد پورا کر لیا تم نے بجلی والے تو بھی یہاں جاؤ مجھے کنیکشن دو تو وہ کہتے ہیں وائرنگ کروا لی ہے پہلے وائرنگ کروا کے پھر جاتا آدمی نے میٹر کی لگا دیتا ہے وائرنگ کر ملک کو کیا آپ نے نکالنا آپ انجمن کو فلموں سے نہیں نکال سکے آپ نے اس کی دوبارہ واپسی کا مہورت کیا ہے آپ کے افتتاح میں اس نے بسم اللہ کیا نئے دیر سے دوبارہ آپ کو سے جائے گا بہترین طریقہ وہ ہے جو شیخ احمد سسمی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے اختیار کی دریا جلم کراس کر رہے تھے جلم پور پر جلم والوں نے روک دیا انہوں نے کہا حضرت ہم مارشل قوم ہیں ہم آپ کے ساتھ چلتے ہم جہانگیر سے لڑیں گے اور آپ کو بادشاہ بنا لیں گے اور ہندوستان کے اندر اسلام آ جائے میں نہیں ہم لوگ فقیر ہیں ہمارا مزاج بادشاہوں والا نہیں ہے بادشاہوں کا اپنا ایک مزاج بادشاہ کے لیے بادشاہ چاہیے فقیر نہیں چاہیے ہم اسی سے یہ کام کروائیں گے ہم اسی سے یہ کام کریں اگر آپ کو پتا ڈرائیور غلط جا رہا ہے تو پیچھے سے آدمی کہے کہ یہاں سے میں رائ کرنا ہے تو اسی سے ڈانس کروائیں یہ کہ وہ ڈرائیور ہے بھٹک بھی رہا ہے غلط روڈ پر جا رہا تو ڈرائیور وہ ہے آپ کو ڈرائیونگ نہیں آتی روڈ صحیح آتی ہے آپ کو پتا آپ کو صحیح پتا ہے صحیح ہے جناب ڈرائیور نہیں گئے بیٹر دیا اسی جہانگیر سے دوبارہ جاری کروا دیا اذان پر پابندی تھی اکبر نے لگائی تھی جہانگیر کے ہاتھوں کو ختم کروا دیا سہدے تعظیمی اس کے ہاتھوں ختم کروا دیا غیر مسلموں میں شادی اس کے ہاتھوں ختم کروائی اس طرح کیوں نہیں کرتے ہو وہ مسلمان نہیں لیکن اپر کلا وکار اسلامی مینار مسلمین وہ ہم جو کریمنس ہم جو مولوی جس طرح کے مسلمان ہیں وہ نہیں ہمارا اسلام قابل اعتبار اگر یہ کوشش کرتے تو یہ اتنا کام کر دیا ہے جہاں نے یہ بھی کر سکتا آپ کے کنسٹیٹیوشن کے اندر آپ کے آئین کے اندر دنیا کے کسی آئین میں یہ کلمہ نہیں لکھا جو آپ کے آئین کے اندر لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول یہ آپ کے آئین میں لکھا ہوا پہلے یہ دیواٹا تھا اب یہ آئین کی فنکشنل کلاسز میں داخل ہو گیا زیادہ کر کے کراساد مقاصد no legislation will be done repugnant to the Quran and the Sunnah اس ملک کے اندر کوئی قانون قرآن اور سنت کے خلاف نہیں بنایا جائے یہ آپ کے آئین میں لکھا ہوا عدالت بنا دی گئی جس قانون کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن و سنت کے خلاف جائیے عدالت میں میں فلیٹ وہ ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ دلی پر آیا اسی کو کھانے آیا اسی نے تمہیں جھوٹ دیا منہ ادھر کیا تمہیں منہ ادھر کر دیا بلیک میل انارکی سوسائٹی کے اندر فساد اس طریقے سے نہیں آئے گا بہترین طریقہ وہ ہے کہ آپ جائیں میں نے بچہ بار بار کہا اٹھانوے فیصد کے لیے حکومت کی ضرورت نہیں ہم جھوٹ بولتے ہیں قانون آ کے روکے بے بردریف قانون آتے روکے نماز ہم نہیں پڑھتے قانون آ کے ڈرنے سے پڑھائے ملاوٹ ہم کرتے ہمارا ہی مان نہیں قانون آ کے عوام محنت کرو ان کا قانون بننا تو باقی دو پرسینٹ ہے جلد باقی سود کے بارے میں فیصلہ ہو سکتا دو تین سال میں وہ ٹھیک ہو جائے گا معاملہ آپ کو پتا ہے کہ اکیس سال سودی نظام کے ساتھ اسلام کی شروعات ہوئی ہے آخری دو سالوں میں آ کے سود کو بند آخر دوست بڑا لمبا چکر لیا محسوس کو درست کرنے میں نئے کنیکشن لگانے میں نئے طریقے سے کچھ کو اسٹیبلش کرنے میں وقت لگے وعدہ کیا دو سال میں کرتے دو دن تو تین سال تین دن تو چار لگ پروسیس تو شروع ہے نا بندہ توبہ کر کے تو شروع کر کے لیکوں کی بستی کی طرف چلنا تو اللہ فاصلہ آپ سے مدد دیتا باقی کیا رہے گا آپ بھی بنے ساتھ سے آپ کی کوئی پابندی نہیں داڑھی سے آپ کے کوئی جب آپ کے جنموں کی اتنی لمبی داڑھی تو پابندی ہے نہیں اور وہ بھی اسلامی ممالک ہیں جن میں فوجی کے ہر سال گدے اور گھوڑے چیک کیے جاتے ہیں نشان تو نہیں ہے نماز کا کہ نماز تو نہیں پڑتی جس کے کٹنے یا گھٹنے پہ نشان آ جائے پتہ چل جائے کہ اس کی جو ہے یہ بتاتی ہے کہ یہ چند کرتا رہا ہے اور اپنا ہیات کاٹتا رہا ہے فوراً ٹرمینیٹ کر دیا جائے کافی آئیں تو یہ طریقہ کوئی نہیں ہے کہ اپنا اپنا لشکر لو اور حملہ کر دو اور رواق میں پھر سب کا آپس میں کریش ہو جائے آپ کو کہا پینٹ والا کبھی آپ کا رستہ نہیں روکے گا جلدی آپ کے سامنے داڑھی والا آئے گا ماتھے پہ محراب ہوگا ہاتھ میں تکبیر ہوگی وہ بھی دائر آئے گا اللہ رہا ہوگا اس کے ہاتھوں میں بھی قرآن ہوگا آپ کے ہاتھوں میں بھی قرآن ہوگا اور فساد ہے اسلام کا ہاتھ ہوگا اتنا بدنام ہوگا اور پھر ان کے اثر جب یہ دلائل دیتے ہیں کہ ہمارا اسلام صحیح ہے اس کا غلط ہے ایسے اتنی بدتمیزی ہوتی کہ ہم لوگ کہیں اسلام سے ہی تو بنا غیر مقلدین کے خلاف جب ہمارے علماء کو دلائل دیتے ہیں حدیثوں کے خلاف تو بندہ منترے حدیث ہو جاتا پھر رکھا کیا ہے دو کتابیں بندہ پڑھ لے تو متلزل ہو جاتا ہے ان دو کام کا جب صرف پندرہ منٹ آدمی پوسٹ کر دے ورڈنگ بندہ پوچھتا ہے بخار مسلم کو مانے بھی ہے نا اور یہ جب بولتے ہیں مقلدین کے خلاف تو ایسے ایسے بس میں جانا دلائے دے جب اس طرح کے دلائل آمنے سامنے مارکیٹ میں آئیں گے تو بندے اسلام سے متنفر ہو یہ کہ جو بھی آئے گا دوسرے کا رستہ دلائل سے روکے گا کہتے تھے ہم ان کے اسلام کو نہیں مانتے ان کے کیوں نہیں مانتے وہ کہیں گے ہم فکا ہم بھی نہیں مانتے رستے دیکھا بڑے فکا بھی نہیں مانتے نہیں آپ کو رستے ہم جہاز کریں گے وہ کیوں نہیں مانتے بھائی وہ کہیں گے ہم ان کا نہیں مانتے کیوں نہیں بھائی اس نے یہ آپ پوتڑے دھوئیں گے سی این این والے تو اس کو بتائیں گے اپنے یہاں انٹرنیٹ پہ آپ کی تفاصیل آپ کے منہ سے آئیں گی اور پھر وہی بات ہوگی جو پرتاپ اخبار نے لکھی تھی کہ مسلمان سارے کافر ری پارٹیشن اخبار ایک لاہور سے نکلتا تھا پرتاپ اس کا ایڈیٹر تھا اور مالک بھی تھا اسی کے نام پر وہ اخبار کا پرتاپ اس نے اسے ہیڈنگ لگا دی کہ سارے مسلمان کافر فوراً اس کا پرچہ ضبط ہو گیا کورٹ میں بلا لیا گیا بہار میں نے پوچھا کہ تمہارا بڑا میرا تھا یہ تو پھر چھٹی ہے تمہیں پتا ہے کہ بات معلوم ہے میں تم کیسے کہتے انہوں نے کہا جی صوبہ یہ اس مسجد کا مولوی لگتا ہے کہ وہ کافر ادھر سے اس مسجد والا سونے نہیں دیتا وہ کافر ہے پتا یہ چلتا ہے کہ مسلمان سارے کا مسلمان تو پھر ہم لوگ ہمیں کوئی کافر یہ کہتے ہیں وہ کافر وہ کہتے ہیں پہلا ان کی بیویوں نکاح توڑ دیں جی۔ جدیا جدیا نہیں تو یہ یہ فساد کروانا یہ جو بھی کام کرے گا وہ کام کرے گا جو سیکولر ہوگا ان پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا کم کم مولوی تو نہیں ہے اس کو کوئی اعتراض نہیں کرے گا عام حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے وہ ہجر اسود لگایا فساد کا تلواریں نکل آئیں ایک دوسرے کو مارنے آ چکی لگا کہ ہم ہجر اسود کو لگائیں گے اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب کا اتفاق ہوا جو سب سے پہلے داخل ہوگا ہر میں وہ ہمارا جج ہوگا تو عام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جیت لائے تو انہوں نے آپ کو اپنا جج بنا لیا کہ آپ جو بھی فیصلہ کریں گے منظور ہوگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر بچھائی اس پہ ہجرے اسود رکھا اور تمام کباب جگہ اس چادر کو پکڑ کے اٹھاؤ تمام کباب کو اٹھایا تو سارے ہو گئے نا آپ نے ہجر اسود کو تھوڑا کر لیا چادر پہ آ گیا تو چادر کو پکڑا تو گویا ہجر اسود کو اٹھا رہے اور اس کے بعد آپ نے پکڑ کے لگا لیا کوئی جج میں لگا دیا سب نے پکڑ کے اللہ نے اسے آسم بنایا وہ خود نہیں بنایا ہر مقابلہ اللہ نے بنایا تو پھر ملک کا من ہوتا ہے کا من منتھا جس سے اگر اس نے اپنی مرضی سے نہیں چھوڑا تو جس کو ملا اس کو بھی اپنی مرضی سے نہیں ملا رب نے بنایا اور رب نے رام کا بادشاہ بنایا تھا تو بھوسا کو آزاد چپا کے بھیجا تھا تو راست دو نبی نے فرمایا بات سے کرنا وہ بادشاہ ہے اور ہم نے بنایا بولا کو اپروچ کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے ہینڈل کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے ان برابر طریقے سے بات کرو گے تو شاید وہ بات سنیں گے میں آپ کا کام یہ ہے اس کے ساتھ برابر طریقے سے بات کرو یہ تسلیم کرو کہ وہ حاصل ہے وقت میں اس مطلب جتنی فیور وہ کر رہا ہے آپ کی اور بدنامی کا پیسہ دے رہا ہے یہ یہاں جب مار بنا ہوا ہے تو آپ تو اس کا بھی غالب والا ہے انہوں نے کہا تھا کہ کافر تو مجھے مسلمان ہونے کی سزا دے رہا ہے واحد پکائے کیا ہو گیا مجھے کافر جانا اور کافر یہ سمجھتا ہے کہ مسلمان ہونا ہے میں تو دونوں طرف کا نہیں یہ جلانے نہیں دیتے کہتے مسلمان ہے وہ دفن نہیں کرنے دیتے اپنے قبرستان سمجھے پورا رہو کام کرنے سے بات کرو اس کا بھی تعلق اللہ اسے بتاؤ نبی کے ساتھ تمہارا بھی اتنے ترقی کتنا ہمارا اللہ کے ساتھ تمہارا بھی اتنا طرف کتنا ہمارا کوئی احسان نہیں کریں گا آپ کی ذمہ داری کروں آپ جی بھی چلا کریں ہمیں کرسی نہیں چاہیے تم ووٹ ہٹ ہم لائیں ہم لائیں گے اور اس کا نتیجہ جو نکلے گا اس میں سے اس ہم کے اندر بہت سارے لوگ ہیں اپنا ہم سے کون لائے گا یا تو لبنان کی پہلے مثال دے دے کہ لبنان بن جائے گا لبنان کی تباہی کے دوران بھی حکومت ہو رہی ہے اب سماجی ایک مثال جس کی جس علاقے میں اکثریت ہوگی وہاں اس کے مولوی ڈنڈے لے کر کھڑے ہوں مریض کے چیک پوسٹ پر لگتے سیوا والے ڈنڈے لے کر کھڑے ہوں تھوڑا سا پیچھے کا رجحان کرتے ہو کرو جناب والی تو وہ منصورہ والے کھڑے ہوں پیچھے جاؤ گے ملتان روڈ پر تو رائے والے ہیں اور ماڈل ٹاؤن والے اپنے اپنے علاقے میں وہ گرین لائن بنی ہوگی چیک پوسٹ میں اپنی اپنی ہوگی دبائی ہو جائے اور اگر فوج نے منہ اس طرف کر لیا تو مولویوں کا دودھ بنا کر پیچھے ہوگا ایم پی ایم کتنی بھرنے کام کرتی تھی ایک جو آبادی کا شہر سارے ایک ہی جگہ رہتے تھے دور دور نہیں ہمارے سامنے جیسے بدل پھر بھی ہوتا تو دوسرا جہاں پہ بیٹھا یہ ایک شہر میں رہتے تھے M P S M L A بلکہ ساری سیکٹر سے لے کر اوپر تک منظم لوگ تھے ایسے پکڑا ہے جناب دام کے رہتے اگر انہوں نے رخ اس طرف کر لیا تو جو تم سمجھ دو نا کام بڑے اسی لیے کہ تم کسی پل کے نیچے سے گزرے لیکن اونٹ جب تک پہاڑ کے پاس سے نہ گزرے اپنے آپ کو بڑا کرنے کا مطلب میں بڑا اونچا بلیک لائن زبان اس طریقے سے دین نہیں آئے گا بربادی آئے گی لوگوں پہ محنت کریں لوگوں کا ایمان بنائیں لوگوں کو لوگ اللہ کا اور رسول کا حکم سمجھ کر قبول کریں حکومت کا آدر سمجھ کے نہ قبول کریں اس سے مادہ کریں اللہ بڑھا یا حکومت بڑھے اتنا ایمان ہو کے بات میرے رابطے میں اس لیے مان رہا ہوں کہ اس لیے نہیں کہ یہ دفعہ ایک سو چوالیس ہے یا اس کا نام دفعہ ایک سو اڑتالیس رکھ دیں گے آپ تو پھر اس طریقے سے مانیں گے تو اٹھانوے فیصد اسلام آپ چل سکتے ہیں دو پرسینٹ میں ڈھیر سارا کام ہو چکا ہے